پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک طریقے پر مقرر فرما دیا تو آپ اس کی پیروی کریں اور جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے